سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکتوں کے تشد میں اس طرح ہوتے گویا کہ آپ گرم پتھر پر ہیں میں نے کہا یہاں تک کہ کھڑے ہو جاتے انہوں نے کہا حتیٰ کہ آپ کھڑے ہو جاتے حدیث نمبر سترہ سو ستانوے مسند احمد